میکل بنت تالوت زوجہ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام کی بیوی بادشاہ بنی اسرائیل کی بیٹی تھی جو حضرت شمع علیہ السلام کے زمانے میں انہی کے زیر اثر تھا اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک پیشی نامی شخص کے بیٹے تھے جو تالوت کی رعایا میں تھا ان کے نکاح کا قصہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کا ایک قوی گروہ تالوت سے ہمیشہ برسر پیکار رہا تھا کرتا تھا اور ان کا سرخیل تالود تھا جو لڑائی لڑ کر کو شکست دینے کی کوشش میں لگاتار محنت کرتا رہتا تھا آخر تالود نے تنگ آ کر بماشاورت حضرت شمعیل علیہ السلام اپنی سلطنت کی حدود میں یہ اعلان چھایا کیا کہ جو شخص تالود کو ہلاک کرے گا میں اس کو اپنی بیٹی دوں گا اور اپنے ملک میں اس کا مہر سے تمام احکام جاری کروں گا تالود کی جو لڑکیاں تھیں نہایت حسین و خوبصورت جو اس کے ملک میں اپنے حسن جمال کی وجہ سے مشہور تھی بڑی بیٹی کا نام میرب اور چھوٹی کا نام نیکل تھا جس قدر لوگ فوج میں تھے سب نے کوشش کی لیکن کوئی کامیاب نہ ہو سکا حضرت داود علیہ السلام نے اس کے لیے خود کو پیش کیا یہ دیکھنے میں سرخ رنگ اور خوش جسم تھے مویشی چرایا کرتے تھے ان کے باپ ان کو تعلق کی خدمت میں لائے حضرت شمول علیہ السلام نے خدا کے حکم سے انہیں برکت کی دعا دی اور حضرت داود علیہ السلام بغیر تنخو تفن کے میدان جنگ کو روانہ ہوئے جالوت کو حیرت ہوئی کہ یہ مجھ سے کیا لڑے گا اور انہیں نہایت حقیر سمجھا یہ کہ پت کے اور دبلے پتہ آدمی تھے مگر حضرت داؤد علیہ السلام تین پتھر اپنی جیب میں رکھ کر لے گئے تھے انہیں غلیل میں رکھ کر جالود کو نشانہ بنایا جس کے زب سے اس کی آنکھ پھٹ گئی اور وہ مر گیا تالوت نے میدان جنگ سے واپسی پر بہت خوشیاں منائی بنی اسرائیل کا حضرت داؤد علیہ السلام سے محبت کرنا اس جرت کے سبب بنی اسرائیل حضرت داؤد علیہ السلام سے بہت محبت کرنے لگے اب حضرت داود علیہ السلام نے تاولود کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ جو وعدہ آپ نے مجھ سے کیا ہے اسے پورا کیجیے اور مجھے میری بیوی دیجیے مگر اس کی نیت بدل گئی اس جواب اس نے جواب دیا کہ تم بغیر حق پہر کے بادشاہ کی بیٹی سے نکاح نہیں کر ارادہ نہیں رکھتے میری لڑکی کا حق پہر لاؤ اور اپنی حالت اس کی شان کے موافق بناؤ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا پہلے تم نے کوئی شرط نہیں لگائی تھی اور میرے پاس کوئی چیز ہے بھی نہیں اب تم مجھے حق پہر کے لیے کچھ کر دو اس کی ادائی کا بار مجھ پر تالود نے کہا کہ ملک میں جو تمہارا حصہ ہے وہ حق مہر قرار دیتا ہوں بنی اسرائیل نے کہا داؤد علیہ السلام پر ظلم نہ کیجیے اور جو کچھ اس سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کیجیے مشرقین سے جنگ تالود نے جب بنی اسرائیل کی محبت اور میلان حضرت داؤد علیہ السلام کی جانب اور زیادہ دیکھا تو کہا کہ میری لڑکی کو مال دولت کی جہازت نہیں اور جس چیز کو تم برداشت نہیں کر سکتے اس کی تکلیف ہے تم کو دینا نہیں چاہتا البتہ چونکہ تم بہادر آدمی ہو اور ہمارے پہاڑوں میں مشرقین دشمن پناہ گزین ہیں جن کی سر کو بھی ضروری ہے تم جا کر ان سے لڑو جب دو سو آدمی قتل کر کے ان کے سر میرے پاس لاؤ گے تو میں اپنی بڑی بیٹی میرب تمہارے ساتھ دیا دوں گا اس حکم سے اس کا مخصوص صرف یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام میرے ہاتھ سے نہیں بلکہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے ہلاک ہوں حضرت داؤد علیہ السلام یہ سنتے ہی جالود کی بقیہ قوم میں گھس پڑے اور جس کو مارتے اس کا سر بحفاظت رکھ لیتے اور ایک جھوڑے میں پروتے رہتے جب دو سو کھوپیاں پیرو چکے تب تالو کے پاس لے کر حاضر ہوئے اور ان کھوپڑیوں کو اس کے سامنے ڈال دیا اور کہا اب میری بیوی کو میرے حوالے کیجیے مگر جب میرب کو حضرت داؤد علیہ السلام سے بیاہ دینے کا وقت آیا تو مختلائی اسرائیل سے بیاہ دی گئی تالود کی چھوٹی بیٹی میکل حضرت داؤد علیہ السلام سے محبت رکھتی تھی تالود کو معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ اچھا ہے فلسطینیوں کے ہاتھ سے دونوں مارے جائیں گے آخر اس نے اپنی چھوٹی بیٹی میکل کا عقد حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا اور ان کا حکم ملک میں جاری کر دیا حضرت داؤد علیہ السلام کے قتل کی سازش ناکام ریا بنی اسرائیل حضرت داؤد علیہ السلام کی جانب وہ زیادہ مائل ہو گئی اور ان سے بہت محبت کرنے لگی اس سے برائے نام بادشاہ رہ گیا یہ دیکھ کر اس کے دل میں حسد کی آنکھ بڑھتی اور حضرت داؤد علیہ السلام کو دھوکے سے قتل کرنے کا ارادہ کر بیٹھا اور اس فکر میں رہنے لگا کہ اگر کسی اچھی تدبیر سے انہیں قتل کر ڈالا جائے یہاں تک کہ ایک روز اسی ارادے سے حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں وہ چلا آیا وفادار میکل نے اپنے باپ کے ظالمانہ ارادے سے وقت پہلے آگاہ کر دیا اور اس کو ایک شخص سے اس تاجر کا حال معلوم ہو گیا پھر میکل نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا آج رات تم قتل کی جاؤ گے حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ مجھے کون قتل کرے گا میکل نے جواب دیا میرا باپ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کیا میں کوئی جرم کیا ہے میکل نے کہا مجھ سے ایک ایسے شخص نے بیان کیا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا لیکن تم گھبراؤ نہیں مناسب ہے کہ رات کو چھپ جاؤ اور اس کی سچائی کا انتظار کرو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسا ہوا تو نکل کر گھر سے نکل بھی نہ سکوں گا اچھا تم مجھے ایک شراب کا مشکیزہ منگوا دو میکل اسی وقت عزیز شوہر کا حکم بجا لائیں حضرت داؤد علیہ السلام مشکیزے کو اپنی جگہ پر لٹا کر اور صرف اس پر چادر ڈال کر خود تخت کے نیچے چھپ رہے تھے آدھی رات گزری ہوئی تھی کہ تالوت گھر میں داخل ہوا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے قتل کا ارادہ اپنی لڑکی میکل سے پوچھا کہ تیرا شوہر حضرت داؤد علیہ السلام کہاں ہے میکل نے کہا وہ کیا تخت پر سو رہے ہیں تالوج نے پورے زور کے ساتھ ایک تلوار لگائی تو مچھلی کا پھٹ گیا اور شراب مشکی سے کے نکلی ظالم نے شراب کی بو پائی تو کہا اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام پر رحم کرے شراب پینے والا اس سے بڑھ کر کوئی نہ ہوگا صبح اس کو معلوم ہوا کہ میں اپنے ارادے میں ناکامیاب رہا ہوں میں نے حضرت داؤد کو قتل نہیں کیا بلکہ شراب کا مستیزہ پھاڑا ہے تب اسے اور ندامت ہوئی اور اس نے ان کی گرفتاری اور قتل کے لیے کئی جاسوس مقرر کیے اور خود بھی مدت تک اس ارادے میں رہا کہ کسی صورت سے حضرت داؤد علیہ السلام پر قابو حاصل کیا جائے لیکن کسی طرح کامیابی نہ ہوئی آخر وہ ایک عرصے کے بعد تائم ہو کر حضرت شمول علیہ السلام کے حکم سے جہاد میں مصروف ہو گیا مگر وہ اس کے بیٹے مقبول ہوئے اور حضرت داؤد علیہ السلام جالو کے قتل کے ساتھ برس بعد روئے زمین کے بادشاہ ہو گئے حضرت داؤد علیہ السلام کے قتل کی سازش جو تالوت نے بنائی تھی اور آپ محفوظ رہے یہ روایت قصص الانبیاء میں علامہ ابن کثیر رحمت اللہ نے بھی بتغیر الفاظ نقل کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی قصہ حضرت علیہ السلام کی پہلی کتاب میں دوسری طور پر لکھا ہوا ہے جو دس ذیل ہے ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام گھر میں بیٹھے تھے کہ تالوت نے چپکے سے آ کر بھالے کا ایک وار کیا مگر حضرت داؤد علیہ السلام نے وار خالی دیا وچھی دیوار میں جا گھسی حضرت داؤد علیہ السلام چلے گئے پھر اس نے کئی آدمی اس کام پر مقرر کیے مگر جب آپ رات کو اپنے گھر واپس آئے تو پیاری بیوی میکل نے خبر دی کہ آج رات تم اپنی جان نہ بچا سکو گے پھر میکل نے کھڑکی کی راہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کو اتار دیا اور راتوں رات اس سرزمین سے نکل گئے اور اس طرح قتل کی سازش سے بچ گئے میکل نے ایک پتلا بنا کر پلنگ پر لٹا دیا اور بکریوں کی کھال تکی کی جگہ اس کے سرحانے رکھ دی اوپر سے چادر اڑا دی جب تالود کے بھیجے ہوئے جاسوس حضرت داؤد علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو میکل نے پلنگ سمیت میرے پاس اٹھا لاؤ خود اسے قتل کروں گا جاسوس نے اندر آ کر پلنگ پر دیکھا تو ایک پتلا پڑا ہوا تھا اور بکریوں کے اون کا ایک تکیہ سرحانے رکھا ہوا تھا انہوں نے اپنے بادشاہ کو خبر دی تالوت اپنی بیٹی پر بہت خفا ہوا اور بڑے غصے سے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ دغا کیوں کیا میرے دشمن کو گھر سے نکال دیا اور وہ بچ رہا میکل نے جواب دیا اور مجھ سے کہا کہ مجھے جانے دے ورنہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا میں ڈر کے مارے کچھ نہ کر سکی حضرت علیہ السلام مقام راما میں حضرت علیہ السلام کے پاس چلے آئے تالود نے ان کا پیچھا کیا اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ راما کی نبوت میں ہے تو چند آدمیوں کو لے کر یہاں آیا حضرت داؤد علیہ السلام نے یہاں سے بھی چلے گئے غز مدت تک وہ اسی طرح مختلف مقامات میں تالوت کے خوف سے چھپتے رہے اور اپنی جان بچاتے رہے اس مدت میں تالوت اور تالوت کے مرنے کے بعد اس کے خاندان کی قوت کم ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ بالکل عاجز ہو گئے تالوت کے بعد اس کے سپر سالار امبیر نے اس کی بیٹی اشیومت کو بادشاہ بنا دیا تھا لیکن حضرت داؤد علیہ السلام سے وہ بھی برابر شکست کھاتا رہا تب انیبیر نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس قاصد روانہ کیے کہ آپ میرے ساتھ عہد کر لیجیے ملک آپ کا ہوگا اور میں آپ کے لیے قوت بازو کا کام دوں گا اور سارے بنی اسرائیل کو آپ کی جانب متوجہ کر دوں گا حضرت داؤد علیہ السلام نے کہلا بھیجا کہ مجھے منظور ہے لیکن یہ شرط ہے کہ تم مجھ سے ملنے آؤ تو تالود کی بیٹی میکل کو بھی ضرور ساتھ لاؤ میکل حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں رہنے لگی اور اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی تھی کہ اس کا بہادر شوہر تمام سرزمین بنائے اسرائیل کا بادشاہ تھا اور یہ ایک خوش نصیب ملکہ کی ہے حیثیت سے ان کے محل میں زندگی بسر کرتی تھی حضرت داود علیہ السلام کو یہ سلطنت جس وقت ان کو ان کو ملی ہے وہ تیس برس کے تھے اور چالیس سال سلطنت کی جبرون میں سات برس چھ مہینے یہود اور یروشلم میں سارے بنی اسرائیل اور یہود پر تیئیس برس اب فلسطینیوں نے جو سنا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سارے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو گیا ہے تو وہ بڑی جمعیت کے ساتھ چڑھ آنے اور پانیوں کے نشیب میں پھیل گئے حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی تیس ہزار اسرائیلی نوجوان بہادر جمع کر کے پیچھے سے ان پر حملہ کیا اور گھیر کر خوب مارا اور خوب مالے غنیمت لوٹ کر پلٹے اس پتہ کی ان کو بے حد مسرت ہوئی یہ لوگ شادیاں نے بجاتے اور خوشیاں مناتے چلے آ رہے تھے جب حضرت داؤد علیہ السلام فاتحانہ شہر میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی میکل کھڑکی سے دیکھ رہی تھی اس نے دیکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ اپنے خدا وند کے آگے اظہار مسرت کرتا چلا آ رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ حرکت اس کے دل میں نہایت حقیر معلوم ہوئی اب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے شہر میں پہنچ کر قربانیاں کی اور خدا کا شکر بجا لائے اور جب اپنے گھرانے کو برکت دینے کے لیے محل کے اندر آئے تو نکل ان کے استقبال میں آگے آ نکلی اور کہا کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ آج کیسا شاندار معلوم ہوتا ہے تعجب ہے کہ اس نے اپنے ملازموں اور لونڈیوں کے آگے ایسے اظہار مسرت کیا جیسے ادنی درجی کے لوگ کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا یہ اس رب کے سامنے جس نے تیرے سارے گھرانے اور تیرے باپ کے مقابلے میں مجھے پسند کیا اور مجھے قوم بنی اسرائیل کا حاکم بنایا میں تو خدا کی آگے خوب آجزی گا بلکہ اس سے زیادہ حقیر بنوں گا اور اپنی نظر میں اپنے نفس کو اس زائد کمتر بناؤں گا مگر جن لونڈیوں کا ذکر تو نے کیا ان کے آگے باعث تو شاندار ہی بنا رہوں گا اس روز سے وہ اپنے شوہر اور خدا کے آگے کمتر ہو گئی اور اس شامات اعمال کا یہ نتیجہ ہوا کہ مرتے دم تک اس کے بطن سے حضرت علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہوئی اولاد کا نہ ہونا بھی دراصل ایک بڑی نعمت سے محروم اور اپنی ہم اثر کی نظروں میں حقیر ہونا تھا